السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول ال اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فائی فور سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی مغرب کی تین رکاتیں سب سے پہلے حضرت داود علیہ السلام نے ادا فرمائی اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی چیز خلاف ادب ہو جائے یا معمولی سے کوئی چیز ایسی ہو جائے سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے تمبی کا خاص اہتمام ہوتا ہے بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالی نے جب ان کی بخشش کا اعلان فرمایا اور قرآن میں کہا فغفرنالہ دالک یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت چار رکعت کی نیت باندھی جب تین رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کا کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریا تاری ہو گیا رونے لگے اور ایسا روئے ایسا روئے کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نہ پڑ سکے چنانچہ تین رکعت پر ہی آپ نے اکتفا فرمایا بزر المجہود میں لکھا ہوا ہے اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی یہ تین رکعت اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے بعض علماء نے کچھ اور انبیاء کے بھی نام لکھے ہیں اب یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل جلال ہم سب سے اپنا دین کا کام لے اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے اور دین پر چلنے والا بنائے آج جو ہے اتنا پڑھ لیجیے آپ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں اس لیے گاہے گاہے کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھتے رہیں کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین